I welcome you all lecture twelve of web design and development in last class we study how to handle how to capture the interaction of our user with our applications we learn how to handle more examples handling and if you get will see new method of handling so before discussing more examples of event handling. I would like to revisit some important points from the last lecture. I want to uh, revise how we handle events and what are different interfaces and what are the different events. To handle a particular kind of event, we have to implement a corresponding interface. This is something that we've learned in our last lecture. For example, button generates action event. We have to implement action listener interface to handle action events. Window generate window we have to implement to handle so what we learn in the last lecture is that if you want to handle a particular kind of first we've to figure out what is of event is it an action is it a window or is it mouse in hyperlink they can be of different office and then we have to figure out listener interface that we can use to handle those events listener interface جو ہوتا ہے وہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے ہماری ہینڈل کلاس کو تاکہ وہ ایونٹس کو ہینڈل کر سکے ایونٹ جنریشن کے کچھ اسٹیپس بھی ہم نے دیکھے تھے let's take a look look at these different steps that we need to implement to handle any kind of event as a step one we need to create component which can generate events for example last lecture میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا بٹنس جو تھے وہ ایسے کمپوننٹس تھے جو کہ ایونٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ہمارا ماؤس ایسا کمپوننٹ ہے ماؤس کا pointer which can generate events or window can is capable of generating events so first as a step one we need to create a component which is capable of generating event as a step two we build component that can handle event and that component is known as event handler ابھی جو ہم نے پیچھے بات کی تھی وہ ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جس ٹائپ کا ہم ایونٹ جنریٹ کریں گے اس ٹائپ کا ہمیں ایونٹ ہینڈلر بنانا پڑے گا اور ایونٹ ہینڈلر بنانے کے لیے جو کلاس بھی ایونٹ ہینڈلنگ کرے گی اس کو اس کورسپونڈنگ ٹائپ کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا تو اگر ایکشن ایونٹ کا ہینڈلر بنانا چاہتے ہیں ایکشن ہینڈلر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا ہماری ہینڈلر کلاس کو اگر ہم ونڈو ایونٹ کا بنانا چاہتے ہیں ہینڈلر تو ونڈو لسنر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا ہماری ہینڈلر کلاس کو and as a step three register our our handler with event generators تو یہ وہ باتیں تھیں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں کی تھیں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ کمپوننٹس ہیں جن کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایونٹس کو جنریٹ کر سکتے ہیں بٹن کی ایگزامپل تھی ماؤس کی ایگزامپل تھی کیز کی ایگزامپل تھی ونڈو کی ایگزامپل تھی یہ سارے کے سارے کمپوننٹس ایسے کمپوننٹس ہیں جو کہ ایونٹس جنریٹ کر سکتے ہیں drop down list event generate کرتی ہیں چیک باکسز ایونٹ جنریٹ کرتے ہیں جب آپ انہیں چیک اور ان چیک کرتے ہیں اور یہ سارے کمپوننٹس جو ہیں ہمارے ڈفرینٹ ایونٹس جنریٹ کر سکتے ہیں یوزر جب ان سے انٹریکٹ کرتا ہے ایونٹس کی جنریشن ہوتی ہے ان ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے آ, ہم نے کہا تھا کہ جاوا کے اندر جو ایونٹ ہینڈلنگ کا ماڈل ہے that is based upon delegation mechanism یعنی کہ ہم کسی کلاس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم اس ٹائپ کے ایونٹس کو ہینڈل کرو گی بیسیکلی ہم ایونٹ ہینڈل کرنے کی رسپانسبلٹی ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں ایک کلاس کو اب جب جس کلاس کو ہم ایونٹ ہینڈل کرنے کی رسپانسبلٹی ڈیلیگیٹ کریں گے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک کورسپونڈنگ انٹرفیس امپلیمنٹ کرے جس ٹائپ کی ایونٹس وہ ہینڈل کرنا چاہتی ہے سو اگر میری ایک کلاس ہے ہینڈلر اس کا نام ہے اور وہ ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرے اگر وہ ونڈو ایونٹس کو ہینڈل کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ ونڈو لسنر انٹرفیس بھی امپلیمنٹ کرے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک کلاس جو ہے وہ ملٹیپل انٹرفیسز امپلیمنٹ کر سکتی ہے انہیریٹنس جو ہوتی ہے وہ سنگل ہوتی ہے جاوا میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک کلاس صرف ایک دوسری کلاس انہیریٹ کر سکتی ہے لیکن انٹرفیسز کو امپلیمنٹ کرنے پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ایک کلاس جتنے چاہے انٹرفیسز امپلیمنٹ کر سکتی ہے سو so, اگر ایک کلاس آپ نے بنائی ہے جس میں آپ ونڈو کے ایونٹس بھی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں بٹن کے ایونٹس بھی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں ماؤس کے ایونٹس بھی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو اس کلاس کو تین ڈفرینٹ انٹرفیسز امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے اس کلاس کو ونڈو لسنر کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اس کلاس کو ماؤس لسنر کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اس کلاس کو ایکشن لسنر کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا جب وہ کلاس انٹرفیسز کو امپلیمنٹ کرے گی تو اس کی رسپانسبلٹی ہو جائے گی کہ ان انٹرفیسز میں جتنے بھی میتھڈس ڈیفائن ہیں ان کی وہ امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے کیونکہ اگر انٹرفیس میں موجود میتھڈس کی ہم امپلیمنٹیشن پرووائڈ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کلاس ایک ایبسٹریکٹ کلاس بن جاتی ہے اس کلاس کے آبجیکٹس کریٹ نہیں کیا جا سکتے تو ونڈو ہینڈلنگ جو ایونٹ ہینڈلنگ کا میکنیزم ہے اس میں ایونٹ جنریٹر کے ایونٹس جو ہیں وہ ایک کلاس ہینڈل کرتی ہے جو کہ ایونٹ ہینڈلر کا کام کر رہی ہوتی ہے اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایونٹ جنریشن ایونٹ جنریشن والے کمپوننٹس جیسے کہ بٹن وغیرہ ہیں اور ایونٹ ہینڈلنگ والے میتھڈس ایونٹ ہینڈلنگ یہ دونوں ایک کلاس کے اندر بھی فٹ ان ہو سکتے ہیں یہ سیپریٹ کلاسز میں بھی جا سکتے ہیں یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم آنے والی سلائڈس میں اور آ, تھوڑی دیر بعد ڈسکس کریں گے کہ کیا ہے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ ہم ایک دو ایگزامپلز اور دیکھیں تاکہ آپ کو ایونٹ ہینڈلنگ کا جو پروسیس ہے وہ اور زیادہ کلیئر ہو سکے لاسٹ ٹائم جو ہم نے ایگزامپل کی تھی اس میں ہم نے سمپلسٹ ایونٹ اپنا لیا تھا ایکشن ایونٹ لیا تھا ایکشن ایونٹ بہت ساری جگہوں پہ جنریٹ ہوتا ہے جب میں بٹن کو پریس کرتا ہوں تو ایکشن ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے جب میں ٹیکس فیلڈ کے اندر سے بھی ایکشن ایونٹ جنریٹ کروا سکتا ہوں سو بہت ساری جگہوں پہ ایکشن ایونٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں اور ہم نے دو بٹنس کو لے کر ان کو ان کے ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کیا تھا ایکشن ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم نے ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا تھا اگر آپ کے پاس لاسٹ ہینڈ آؤٹ ہو تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیسے کیا تھا اور ایکشن لسنر انٹرفیس کے اندر ایک ہی میتھڈ تھا پبلک ورڈ ایکشن پرفارم اور اس میتھڈ کی ہم نے امپلیمنٹیشن دی تھی اور اس کے اندر جا کے اپنا کوڈ لکھا تھا جس طریقے سے ہم ایونٹ کو ہینڈل کرنا چاہ رہے تھے آج ہم ذرا اور ایک دو ایونٹس کو ہینڈل کر کے دیکھتے ہیں ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کر کے دیکھتے ہیں اور ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہینڈل ہوتے ہیں آئی ہوپ کہ ایگزامپل جو ہیں یہ فردر کلیریفائی کریں گے کانسیپٹس آپ کے ذہن میں ایگزامپلس میں جو ہماری پہلی ایگزامپل ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ماؤس کا ایونٹ کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے ماؤس کے ایونٹس دو آ, ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے دو انٹرفیسز کے اندر دو لسنرس کے اندر ہم ان کو آ, دونوں کو دیکھتے ہیں ایک وہ لسنر ہے جو کہ ماؤس کے بیسک ایونٹس کو ہینڈل کرتا ہے جیسے کہ ماؤس کو پریس کیا گیا ہے ماؤس کو کلک کیا گیا ہے ڈبل کلک کیا گیا ہے یا ماؤس کو جو آپ نے کلک کیا اس کو ریلیز کیا ہے اس طرح کے سارے ایونٹس کو ہینڈل کرتا ہے that is mouse listener interface اور ایک انٹرفیس ہے میرا لسنر انٹرفیس جو کہ ماؤس کی موشن کو ہینڈل کرتا ہے ماؤس کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ موو کیا گیا ہو یا ڈریگ کیا گیا اور ڈریگ اور موو میں ڈفرینس یہ ہے کہ موو آپ ویسے ہی ماؤس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں اور ڈریگ میں آپ اس کو کلک کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جب کہ آپ کا کلک بٹن بٹن جو آپ کا ہے وہ پریسڈ ہوتا ہے تو ہم یہ ایونٹس دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں جو ہم یہاں پہ آپ کو ایگزامپل دکھا رہے ہیں اس میں ہم ماؤس کی موشن کو ہینڈل کر رہے ہیں ماؤس کے جو موشن جب ماؤس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا جاتا ہے تو اس وقت جو کنٹینیوسلی ایونٹ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہینڈل کر کے ہم دکھاتے ہیں ذہن میں آپ ذرا سوچئے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہوگا وہ جو تین ہمارے اسٹیپس ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہر وقت ہونے چاہیے کہ ہمارے پاس ایونٹ جنریٹر ہونا چاہیے ایونٹ ہینڈلر ہونا چاہیے ایونٹ ہینڈلر ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا انٹرفیس امپلیمنٹ کر کے اس کے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن دینی پڑے گی ایونٹ جنریٹر ہونا چاہیے ایونٹ ہینڈلر ہونا چاہیے اور آپس میں دونوں کی لنکیج ہونی چاہیے ان کو آپس میں رجسٹر کروانا ہے ذرا ماؤس کی موشن کے ایونٹ کو ہینڈل کرنے کا پروسیجر ذرا دیکھتے ہیں ماؤس کی ایونٹ ہینڈلنگ کے لیے جو چیزیں ذہن میں رکھنے والی بات ہوئی ہے کہ mouse events can be trapped for any G U I component that inherit from component class کسی بھی ایسے کمپوننٹ کے لیے کسی بھی ایسے جی او آئی کمپوننٹ کے لیے جو کہ کمپوننٹ کلاس انہیرٹ کرتا ہے آپ ماؤس کے ایونٹس کیپچر کر سکتے ہیں ایگزامپلس کیا ہیں J panel J frame J button etcetera یہ سارے وہ کمپوننٹس ہیں which inherit from the component class and we can handle mouse events for them ان کے اوپر جب ماؤس موو کرے گا یا جب ماؤس لے کے جائیں گے تو ہم یہاں پہ ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو handle mouse events two types of listener interfaces are available جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک ہے ہمارا ماؤس موشن لسنر اور ایک ہے ہمارا ماؤس لسنر جو یہ دونوں انٹرفیسز ہیں ان کے اندر کون سے میتھڈز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں لسنرس کے اندر پریزنٹ میتھڈس کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی کلاس اس لسنر کو امپلیمنٹ کرے گی اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرے گی اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ان میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے بہت جگہ پہ ایسا ہوگا کہ آپ سارے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن نہیں دینا چاہتے ہوں گے آگے ہماری جو ایگزامپلس ہیں وہ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کریں گی تو ہم اپنے صرف ریکوائرڈ میتھڈ کی امپلیمنٹیشن وہ دیں گے جو کہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور باقی میتھڈس بھی لکھیں گے لیکن ایم ٹی باڈیز کے ساتھ تاکہ ہماری کلاس کمپائل ہو سکے اس کا آبجیکٹ کریٹ ہو سکے ادروائز وہ ایک ایبسٹریکٹ کلاس ہوگی میں بار بار آپ کے لیے ایک پوائنٹ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ انٹرفیس امپلیمنٹ کرتے ہیں کسی کلاس کے اندر تو امپلیمنٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اس انٹرفیس کے سارے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن دی جائے چاہے وہ امپلیمنٹیشن ایک خالی میتھڈ کی باڈی ہو اس باڈی کے اندر کچھ بھی نہ ہو رہا ہو لیکن وہ دینی ضروری ہے ورنہ وہ کلاس جو ہے as a concrete class compile نہیں ہوگی اسے as an abstract class compile کرنا پڑے گا اس کلاس کا آبجیکٹ بھی کریٹ نہیں کیا جا سکے گا تو اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ذرا انٹرفیسز پہ دیکھتے ہیں کہ جو ماؤس انٹرفیس ہے اور ماؤس موشن انٹرفیس ہے لسنر کا انٹرفیس ہے اس میں کون کون سے میتھڈس اویلیبل ہیں تو ماؤس موشن لسنر انٹرفیس جو ہے اس کو ہم پہلے دیکھ رہے ہیں it is use for processing mouse motion events mouse motion event is generated when mouse is moved or drag if you can see at the code over here the mouse motion listener interface defines two methods the top line says public interface mouse motion listener یہ وہ لائن ہے جو کہ انٹرفیس uh, کی ڈکلیریشن انٹرفیس کو بتا رہی ہے کہ یہاں سے انٹرفیس شروع ہوتا ہے and we have two methods over here public void mouse dragged اور اس کے اندر ماؤس ایونٹ پاس ہو رہا ہے اسی طرح پبلک وائڈ ماؤس موو اس کے اندر بھی ماؤس ایونٹ پاس ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے last time action listener implement کیا تھا تو پبلک ورڈ ایکشن پرفارمڈ ایک میتھڈ تھا اور اس کے اندر ایکشن ایونٹ پاس ہوتا تھا تو ایکچولی جو لسنر کے اندر میتھڈز ہوتے ہیں ان میں اس ٹائپ کا ایونٹ پاس ہو رہا ہوتا ہے جس ٹائپ کے ایونٹ کو وہ ہینڈل کرنے کے لیے وہ لسنر انٹرفیس بنا ہوتا ہے کیونکہ اس لسنر انٹر یہ لسنر انٹرفیس ماؤس موشن کو ہینڈل کر رہا ہے اس لیے اس کے میتھڈس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ماؤس ایونٹ پاس ہو رہا ہے so we have two methods over here public void mouse dragged and public void mouse move the second interface that is use to handle mouse events is the mouse listener پچھلے والا جو تھا وہ ماؤس کی موشن کے لیے تھا یہ والا جو ہے یہ ماؤس کی ویسے جو پروسیسنگ ہے اس کے لیے ہے یہ کرتا کیا ہے it's use for processing interesting mouse events mouse events it's generated when mouse is pressed click mouse کو آپ اس کا بٹن پریس کرتے ہیں ماؤس از ریلیزڈ جب وہ بٹن آپ ریلیز کر رہے ہوتے ہیں ماؤس از کلکڈ کلک جو ہے it's a combination of press and release without moving the cursor so press کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ماؤس کا بٹن پریس کیا اور اس کو دوسری جگہ پہ لے گئے تو یہ ایک پریس کا کرسر uh, موو بھی کر دیا ہمارا پریس ہے پھر آپ نے وہ بٹن چھوڑ دیا یہ ریلیز کا ایونٹ بھی ہے اور ان بٹوین ماؤس ڈریگ بھی ہوا ہے لیکن کلک جو ہے وہ پریس اینڈ ریلیز ہے without moving the cursor enter a component جیسے کہ ماؤس جو ہے وہ ایک بٹن کی سرفیس کے اوپر چلا گیا ہے اس کی باؤنڈس میں چلا گیا ہے exit mouse cursor leaves the bounds of a component so mouse interface جو ہے یہ ماؤس کے جرنل ایونٹس کو کیپچر کرنے کے کام آتا ہے جو ماؤس موشن انٹرفیس تھا ماؤس موشن لسنر کا انٹرفیس تھا ماؤس کی موشن کو کیپچر کرنے کے کام آتا ہے ذرا فردر ڈیٹیلس دیکھتے ہیں ان دونوں انٹرفیسز کے بارے میں ماؤس موشن لسنر جیسے ہم نے ابھی آپ کو دکھایا تھا کہ ماؤس موشن لسنر کے اندر دو میتھڈس تھے public public void void mouse mouse moved اور ٹریک سملرلی جو ہمارا ماؤس لسنر انٹرفیس ہے اس کے اندر یہ آپ پانچ ڈفرینٹ میتھڈس دیکھ رہے ہیں public void public void clicked mouse released mouse entered and mouse یہ سارے میتھڈس جو ہیں اس انٹرفیس کے اندر ہیں اور ان سب کو بھی آپ دیکھیں گے جو ایونٹ پاس ہو رہا ہے ایز اے پیرامیٹر وہ ماؤس ماؤس ایونٹ ایونٹ ہے because these two two listen are use handle the یہاں پہ ہم نے یہ دو ایونٹس دو لسنر انٹرفیسز دیکھے ماؤس موشن لسنر اور ماؤس لسنر انٹرفیس ان دونوں انٹرفیسز کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نے ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کرنا ہو ماؤس کے ایونٹس کو جب آپ ہینڈل کریں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ایونٹ آف انٹرسٹ کون سا ہے کیا آپ ماؤس کی کلک ریلیز وغیرہ کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ماؤس کی موشن کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں اگر تو آپ ماؤس کی کلک ریلیز پریس وغیرہ کے ایونٹس ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ماؤس کی موومنٹ اور ماؤس کی ڈریگنگ کو بھی ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو دونوں انٹرفیسز امپلیمنٹ کرنے پڑیں گے ماؤس لسنر انٹرفیس بھی ماؤس موشن لسنر انٹرفیس بھی اور اگر آپ کو ان میں سے ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوئی ایک انٹرفیس امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ ماؤس انٹر اگر آپ click press release events handle کرنا چاہ رہے ہیں تو mouse interface implement mouse listener interface implement کر لیں اگر آپ موومنٹ اور ڈریک کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ mouse motion listener interface implement کر لیں انٹرفیسز کے بارے میں پھر میں وہی بات کہنا چاہوں گا کہ انٹرفیس وہ کلاس امپلیمنٹ کرتی ہے جو کہ ایونٹ ہینڈل کرنے میں انٹرسٹیڈ ہوتی ہے اور جب ہم انٹرفیس امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ انٹرفیس کے سارے میتھڈس کی ڈیفینیشنس پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو یاد ہو میں نے ایک لائن کہی تھی پچھلے کسی لیکچر میں کہ implementing an interface is like signing a contract جب آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کانٹریکٹ کی ساری کلازز کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے سملرلی جو کلاس ایک انٹرفیس امپلیمنٹ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی میں یہ کانٹریکٹ سائن کر رہی ہوں اور اس کانٹریکٹ کے اندر جتنے بھی میتھڈس ہیں میں ان کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کروں گی اب اگر اس کلاس کے اندر آپ کو کسی پرٹیکولر میتھڈ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ جی آپ اس کی بھی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کریں تو آپ امپلیمنٹیشن تو پرووائڈ کریں گے لیکن وہ امپلیمنٹیشن ایم ٹی ہوگی یعنی کہ اس کی باڈی جو ہے میتھڈ کی وہ ایم ٹی ہوگی اور جو میتھڈ آف انٹرسٹ ہے اس کے اندر آپ اپنا جو بھی ریکوائرڈ کوڈ ہے اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے طریقہ کار ہمارا ہوگا اوور آل جب بھی ہم لسنر انٹرفیسز کے تھرو ایونٹس کو ہینڈل کر رہے ہوں گے اسٹیپس کی ایک دفعہ پھر revision event generator create event generator create event handler and link them together تو اب جو ہم آپ کے سامنے اگزامپل دکھائیں گے اس میں ہم ماؤس کی موشن کو ہینڈل کریں گے موشن کی دونوں چیزوں کو ہینڈل کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ موومنٹ کو بھی اور ڈریگنگ کو بھی اور اس کے لیے جو انٹرفیس ہمیں ہینڈلنگ کلاس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا وہ that would be mouse motion listener interface یہ ساری چیزیں ہم کوڈ کے تھرو کلیئر کرتے ہیں پہلے ذرا آپ کو دکھا دیں کہ اس کی آؤٹ پٹ کس ٹائپ کی ہوگی تو بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک پینل ہم نے بہت سمپل سا یہ رکھے آؤٹ پٹ صرف ماؤس کے ایونٹس تاکہ آپ اس میں زیادہ چیزوں میں کنفیوز نہ ہوں تو آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک پینل ہے پینل کے اوپر ہمارے پاس ایک لیبل ہے جو کہ آپ کے ماؤس کے کوآڈینیٹس کو ڈسپلے کر رہا ہے ہمارا ماؤس جس پوزیشن کے اوپر ہے اس پینل پہ اس فریم کے اندر اس بیسیکلی ونڈو کے اندر اس پوزیشن کے کوآڈینیٹس اس لیبل کے اندر ڈسپلے ہو رہے ہیں اب جب ہم ماؤس کو موو کرتے ہیں موو ہم دو طریقوں سے کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہم ماؤس کو سمپلی ایک پلیس سے دوسری پلیس پہ موو کریں اور دوسرا ہے کہ ڈریگ کریں یعنی کہ ماؤس کا بٹن پریس کریں اور پھر ماؤس کو موو کریں تو جب ہم ماؤس کو موو کرتے ہیں یا ماؤس کو ڈریگ کرتے ہیں تو اکارڈنگلی لیبل میں چینج آ جاتی ہے لیبل ہمیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ہم کس طرح کا ایونٹ جنریٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ماؤس کے کرسر کے نئے کوآڈینیٹس بھی دے دیتا ہے تو اسکرین پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ماؤس کو ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ موو کیا ہے اس پوزیشن کے اوپر جو ہے ہمارے نئے کوآڈینیٹس سامنے آ گئے ہیں یہ والی جو اگزامپل ہے اس کو کوڈ کرنے کے لیے تھوڑا تھنکنگ پروسیس اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ کیا کرنا پڑے گا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہمارے پاس فریم ہے اور ایک ہمارے پاس لیبل ہے جو کہ چینج ہو رہا ہے اکارڈنگلی جیسے جیسے ماؤس موو کر رہا ہے ماؤس کی ایونٹ ہینڈلنگ کے تین اسٹیپس تھے کسی بھی ایونٹ ہینڈلنگ کے تین اسٹیپس ہے کہ ایونٹ جنریٹر ہمارے پاس ہونا چاہیے تو ایونٹ ہمارے پاس کہاں جنریٹ ہو رہا ہے جب اس فریم کے اوپر اس ونڈو کے اوپر ہم اپنا ماؤس موو کر رہے ہیں ماؤس ڈریک کر رہے ہیں تو ہمارا ایونٹ جنریٹ ہو رہا ہے تو جب ہم اپنا فریم بنائیں گے تو اس کا مطلب کہ ہمارے پاس وہ کمپوننٹ تو آ گیا کہ جہاں پہ ایونٹ جنریٹ ہو رہا ہے دوسرا کمپوننٹ کون سا تھا دوسرا کمپوننٹ ہمارا یہ تھا کہ ہم اپنا ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ لکھتے ہیں کیونکہ ہم ماؤس کی موشن کو ہینڈل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا لاجیکل آنسر میرے مجھے یہ ملنا چاہیے کہ جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ جس کلاس نے بھی وہ کلاس ضروری نہیں کہ یہی کلاس ہو کوئی اور کلاس بھی ہو سکتی ہے لیکن جس کلاس نے بھی اس ایونٹ کو ہینڈل کرنا ہے وہ کلاس جو ہے ماؤس موشن لسنر کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرے گی ماؤس موشن لسنر کا انٹرفیس امپلیمنٹ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ماؤس مووڈ اور ماؤس ڈریکٹ کے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے گی دونوں کی بھی پرووائڈ کر سکتی ہے یا اگر آپ کسی ایک ٹائپ کے ایونٹ کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں فار ایگزامپل اگر آپ صرف موو کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو خالی موو کی امپلیمنٹیشن آ جائے گی آپ ڈریک کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو خالی ڈریک کی امپلیمنٹیشن آ جائے گی تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے امپلیمنٹ کیا ہوا اسٹیپ سی میں ہم ان کو لنک کر دیں گے آپس میں رجسٹر کر دیں گے تو جو ہمارے پاس اسٹیپس ہیں ان کو دوبارہ سے ریوزٹ یہاں پہ کر لیتے ہیں کہ as a step one we'll have to create mouse motion events generating components which is J frame ہمارے کیس میں ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا فریم ہے جے فریم اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے مائی فریم ایف ونڈو جو آپ رکھنا چاہیں J frame my frame equals to new J frame so that will would be the component which would be generating our mouse events جہاں پہ ماؤس ایونٹس ہوں گے as a step two create event handler implement mouse motion listener interface provide implementation for the required method which can be public boy mouse move or public void mouse drag or both تو ان دونوں کی امپلیمنٹیشن ہم پرووائڈ کریں گے and as a step three willing our event handler with our event generator جیسے ہم نے بٹن کو لنک کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ بٹن کو اس کے ہینڈل سے ہم نے کیسے لنک کیا تھا بٹن ڈاٹ بٹن کا نام ڈاٹ ایڈ ایکشن لسنر تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے جو بھی ہمارا ایونٹ جنریٹنگ کمپوننٹ ہے جیسے اس ایگزامپل جو بھی ہم نے تین اسٹیپس دیکھے اس میں مائی فریم تھا my frame dot add mouse motion listener button کے لیے بٹن کی ایونٹ کیونکہ بٹن ایکشن ایونٹ جنریٹ کر رہا تھا تو ہم نے لکھا تھا ایڈ ایکشن لسنر اب یہاں پہ ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کرنا ہے تو ماؤس موشن کے ایونٹس کو ہینڈل کرنا ہے تو ہم لکھیں گے ایڈ ماؤس موشن لسنر اور اس کے اندر ہم اس آبجیکٹ کا ریفرنس پاس کریں گے جو کہ ان ایونٹس کو ہینڈل کر رہا ہوگا کیونکہ ہمارا ایونٹ ابھی تک ہم نے جتنی بھی ایگزامپلس کی ہیں ان میں ہمارے ایونٹ جنریٹنگ کمپوننٹس اور ایونٹ ہینڈلنگ کمپوننٹس ایک ہی کلاس کے اندر ہوتے ہیں اور وہی آبجیکٹ ایونٹ جنریٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ایونٹس کو ہینڈل بھی کر رہا ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ ابھی تک ہم پاس کرتے آئے ہیں دیٹ مینس کہ یہی آبجیکٹ ہے جو کہ ایونٹ جنریٹ بھی کرے گا اور ایونٹ ہینڈل بھی کرے گا یہ ساری ایگزامپل کو جب آپ کوڈ کی فارم میں کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ اس طرح کی سچویشن بنے گی that first of all you will define the class جس میں آپ یہ سارا کام کرنا چاہتے ہیں تو فار ایگزامپل ہمارے پاس اس وقت اسکرین uh, پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پبلک کلاس ایونٹس ایگزامپل اور کیونکہ اس کلاس نے ماؤس موشن کو ہینڈل کرنا ہے تو اس کلاس کو کون سا انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا mouse motion listener so that is why on the screen you can see public class events example implements mouse motion listener اس کے اندر ہم نے اپنے وہ کمپوننٹس دونوں بنا دیے ہیں جو ہم اسکرین پہ دکھا رہے تھے ایک ہمارا فریم تھا اور ایک ہمارا لیبل تھا فریم کو ہم نے نام دے دیا ایف اور لیبل کا نام ہم نے کوآڈینیٹس رکھ دیا کوڈ رکھ دیا یہاں پہ اب اس کے بعد جو ہمارا میتھڈ ہوتا ہے جو ابھی تک ہم بناتے ہیں کہ ہم ایک سیپریٹ میتھڈ بنا لیتے ہیں اس کو ہم انٹ جی او آئی کا نام دیتے ہیں اپنے جی یو آئی کے کمپوننٹس کو بنانے کے لیے سو وہ میتھڈ آپ کے یہاں پہ آ جائے گا public void int G U I اس جی یو آئی کمپوننٹ کے اندر میتھڈ کے اندر آپ وہ سارا کام کریں گے جو کہ آپ جی یو آئی بنانے کے لیے آج تک کرتے آئے ہیں جس میں اپنا فریم کا آبجیکٹ کریٹ کرنا تھا نیو جے فریم کر کے اس کے بعد اس کا کنٹینٹ پین لینا تھا اس کے بعد اس کنٹینٹ پین کی کنٹینر میں جو آ جاتا ہے ہمارے پاس اس کی لے آؤٹ سیٹ کرنی تھی اور پھر اس لیبل کو کریٹ کر کے اس میں ایڈ کرنا تھا فریم کو کا سائز سیٹ کرنا تھا اور فریم کو ویزیبل کرنا تھا یہ کچھ اسٹیپس تھے جو ہم نے انٹ جی او آئی میں کیے تھے پچھلے لیکچرز میں جی او آئی بناتے ہوئے تو وہ سارے اسٹیپس یہاں پہ آ جائیں گے جن کے تھرو آپ اپنی جی او آئی بناتے ہیں آئی ایم شیور کہ ان اسٹیپس کے بارے میں اب آپ کو پتا ہوگا جو یہاں پہ ہم ایک نیا اسٹیپ کریں نیا تو نیا پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں اس ماؤس کی ایونٹ ہینڈلنگ کے حوالے سے جو یہاں پہ اسٹیپ کر رہے ہیں کہ ہمارا فریم کے اندر ہم اپنا ماؤس موشن لسنر ایڈ کر دیتے ہیں یاد آپ کو ہوگا کہ جس طرح ہم نے بٹن کے ساتھ ایڈ ایکشن لسنر کیا تھا اسی طرح کیونکہ ہمارا فریم یہاں پہ ماؤس ایونٹ جنریٹ کر رہا ہے ماؤس کی موشن ایونٹس جنریٹ کر رہا ہے فریم کے اوپر جنریٹ ہو رہے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں F dot add mouse motion listener اور اسی کمپوننٹ کے اندر ہم آ, کیونکہ اپنا ایونٹ ہینڈلنگ کوڈ بھی لکھیں گے اس لیے ہم نے یہاں پہ دس پاس کر دیا یہ ایکچولی آپ کا اسٹیپ تھری ہوگا لیکن کیونکہ جب آپ کوڈنگ کر رہے ہوں گے تو آرڈر کے اندر یہاں پہ پہلے آ رہا ہے اس میں اس کو ہم یہیں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں تو اسٹیپ ون جیسے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فریم کریٹ کیا اور اپنے کوآڈینیٹس یا کمپوننٹ اپنے جتنے بھی جی او آئی ہے اس کو کریٹ کر دیا اور اسٹیپ ٹو میں آپ اس کا ہینڈلر بناتے ہیں ہینڈل بنانے کے لیے آپ نے ماؤس موشن لسنر والا انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہے یہاں پہ جب آپ نے انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہے تو اس کوڈ میں آگے جا کے آپ کو اس انٹرفیس کے جو میتھڈز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرنی پڑے گی ماؤس موشن لسنر والا انٹرفیس ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا اس کے اندر دو میتھڈس ہیں public void mouse move and public void mouse drag تو ان دونوں کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرنی پڑے گی ورنہ یہ کلاس چلے گی نہیں اس کا آبجیکٹ نہیں بن سکے گا تو آئیے پبلک اور ویسے بھی ہم یہ سارا جو کام کر رہے ہیں ساری جو اگزامپل کر رہے ہیں وہ ماؤس کے موشن کو ہینڈل کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو ویسے بھی اٹ میک سینس کہ ہم ان دونوں میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میتھڈس کو یہاں پہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے ہم یہاں پہ یاد رکھیں کہ آؤٹ پٹ کیا تھی کہ ہم کوآڈینیٹس ڈسپلے کر رہے تھے ماؤس کے اب ماؤس کے کوآڈینیٹس کہاں سے پتہ چلیں گے ایونٹ ہینڈلنگ کا پہلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ماؤس جو بھی ایونٹ آبجیکٹ ہوتا ہے جیسے ایکشن ایونٹ ہے یا ماؤس ایونٹ آبجیکٹ ہے اس کے بعد اس کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ ایونٹ آبجیکٹ جنریٹ کس نے کیا تھا جیسے بٹن کو پتہ ہوتا تھا کہ اس ایکشن ایونٹ کو کس نے جنریٹ ایکشن ایونٹ کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ایکشن ایونٹ کہاں سے جنریٹ ہوا ہے بٹن ون سے جنریٹ ہوا ہے یا بٹن ٹو سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم وہاں پہ کرتے تھے گیٹ سورس کا میتھڈ ہم سورس لے لیتے تھے اسی طرح جہاں پہ ماؤس ایونٹ جنریٹ ہوگا تو ماؤس ایونٹ کے تھرو ہم اس کے کوآڈینیٹس بتا سکتے ہیں کہ وہ ماؤس ایونٹ کہاں پہ جنریٹ ہوا تھا کیونکہ ایونٹ کو اپنے سورس کے بارے میں پتا ہوتا ہے یہاں پہ سورس کا میتھڈ تو نہیں استعمال ہوگا ایک دوسرا میتھڈ استعمال ہو گیا وہ ہم آپ کو ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو اسکرین پہ اس وقت یہ وہی کلاس چلی آ رہی ہے جو کہ ابھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے ایکسپلین کر رہے تھے یہاں پہ اب اپنے ہم دونوں میتھڈس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارا میتھڈ آ گیا پبلک وائڈ ماؤس ڈریگڈ اس کو پاس ہو رہا ہے ماؤس ایونٹ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس میتھڈ کے اندر کیا کیا ہے کہ جو ماؤس ایونٹ پاس ہو رہا ہے اس کا گیٹ ایکس میتھڈ کال کیا ہے اور اس گیٹ ایکس میتھڈ ہم بیسیکلی ہمیں ایکس کوآڈینیٹ دے دے گا اس پوائنٹ کا جہاں پہ ماؤس ایونٹ جنریٹ ہوا تھا اور اسی طرح ہم نے اس کا گیٹ وائی میتھڈ کال کیا ہے جو کہ ہمیں وائی کوآڈینیٹس دے دے گا اس پوائنٹ کے جہاں پہ ماؤس ایونٹ جنریٹ ہوا تھا اس ایکس اور وائی کوآڈینیٹ کو ہم نے ان ٹیچرس ایکس اور وائی میں رکھ لیا ہے اور ہمارا کارڈ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہمارا لیبل تھا اس کا سیٹ ٹیکسٹ کر دیا یعنی کہ اس کا لیول ہم چینج کر رہے ہیں اور وہاں پہ لکھا ہے dragged at X plus Y یعنی کہ اس کی پوزیشن کو یہاں پہ ڈسپلے کر دیا ہے تو جب بھی ماؤس کو ڈریگ کریں گے یہ والا میتھڈ چل پڑے گا یہ والا میتھڈ کیوں چلے گا کیونکہ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ اس فریم کا ہینڈلر جو ہے وہ یہ کلاس ہے اور اس کلاس کے اندر یہ میتھڈ امپلیمنٹ ہوا ہوا ہے تو یہ والا میتھڈ چلے گا اور اس میتھڈ کے اندر ہم جا کے اپنے لیبل کا جو ٹیکسٹ ہے وہ چینج کر کے لکھ رہے ہیں ڈریگ ایٹ اور ساتھ ہم پوزیشن بتا رہے ہیں دوسرا میتھڈ دیکھتے ہیں جو ہم ماؤس موشن لسنر انٹرفیس کے اندر ہوتا ہے that is mouse move mouse move کے اندر بھی ماؤس ایونٹ ہی پاس ہو رہا ہے اور اسی طرح ہم نے دوبارہ یہاں پہ کام کیا ہے کہ اس ایونٹ سے گیٹ ایکس کر کے اس کا ایکس کوآڈینیٹ لیا ہے جہاں پہ وہ ایونٹ جنریٹ ہوا تھا اور گیٹ وائی کر کے اس کا وائی کوآڈینیٹ لیا ہے جہاں پہ وہ ایونٹ جنریٹ ہوا تھا اور اس ایکس اور وائی کوآڈینیٹس کو ہم نے اپنے لیبل کا جا کے ٹیکس چینج کر کے وہاں پہ ڈسپلے کرا دیا تو ہم نے لکھ دیا ہے کوڈ ڈاٹ سیٹ ٹیکسٹ یعنی کہ لیبل کا ہم ٹیکس چینج کر رہے ہیں اور وہاں پہ مووڈ ایٹ اوپر والے جو پیچھے بھی آپ نے ایونٹ دیکھا اس میں ہم نے ڈریک ڈیٹ لکھا تھا کیونکہ یہ ایونٹ موو کا ہے تو ہم نے مووڈ ایٹ اور ساتھ ایکس اور وائی کوآڈینیٹ کی پوزیشن بتا دی ہے اس کے بعد ہم نے اس کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کیا اور اس کلاس کو کو مین میتھڈ میں چلا دیا تو یہ آپ نے جو بھی کلاس بنائی اس میں ہم نے ماؤس کی موشن کو ہینڈل کیا ہے وہی اسٹیپس بار بار آ رہے ہیں کہ وہ کوئی کمپوننٹ ایسا ہوگا جو کہ اس ٹائپ کے پرٹیکولر ٹائپ کی ایونٹس جنریٹ کر سکتا ہوگا ایکشن ایونٹ ہینڈل کرنے تھے تو action events were generated by button button کی کلک کو ہینڈل کرنا ہے پہلا کام ہے پتہ کریں کہ بٹن ایونٹ کیا جنریٹ کرتا ہے ماؤس کی موومنٹ کو ہینڈل کرنا ہے چیک کریں کہ ماؤس جب موو کرتے ہیں تو ایونٹ کہاں جنریٹ ہوتے ہیں کس کمپوننٹ کے اوپر جنریٹ ہوتے ہیں بٹن بٹن کے ساتھ ایکشن ایونٹ ہے ماؤس کے ساتھ ماؤس موشن ایونٹ ہے اور ماؤس موشن ایونٹ آپ ہر ایسی جگہ پہ ہینڈل کر سکتے ہیں جو کہ کمپوننٹ کلاس سے انہیریٹ ہو رہی ہے تو ہم نے فریم بنایا فریم ہمارا اسٹیپ ون ہو گیا کہ ایسا کمپوننٹ ہو گیا جو کہ ایونٹ جنریٹ کر سکتا تھا اسٹیپ ٹو میں یہ کیا کہ ایک کلاس میں ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ لکھا اب ہمارا فریم بھی اسی کلاس میں پڑا ہوا ہے اور ہینڈلنگ کا کوڈ بھی اسی کلاس میں پڑا ہوا ہے یعنی ایک ہی کلاس میں دونوں پڑے ہوئے ہیں تو ہینڈلر اور جنریٹر دونوں ایک ہی کلاس کے اندر موجود ہیں ہینڈلر بناتے ہوئے ہم نے کورسپونڈنگ لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا سو ماؤس موشن ایونٹ تھا تو mouse motion listener interface implement کیا کوڈ کو ساتھ ساتھ ذرا فالو کیجیے یہاں پہ mouse motion listener interface implement کیا کیونکہ mouse motion listener interface implement کرنے کے لیے دو ہمیں اس کے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن چاہیے تھی ان دونوں میتھڈس کو ہم نے امپلیمنٹ کر دیا ان دونوں میتھڈس کی باڈیز ہم نے لکھ دی یہاں تک کر کے اگر آپ چلائیں گے تو آپ کے ایونٹس کیپچر نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے رجسٹریشن نہیں کی ہوگی تو ہم نے رجسٹریشن کا پروسیس کیا کہ frame dot add mouse motion listener اور اس کے اندر اس آبجیکٹ کا ریفرنس پاس کر دیا جو کہ ایونٹس کو ہینڈل کر رہا تھا تو اب میں جب ماؤس موو کرتا ہوں تو میرے پاس کوآڈینیٹس چینج ہونے چاہئیں اس کی ہم آپ کو آؤٹ پٹ دکھا دیتے ہیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین پہ کہ ماؤس ایک پوزیشن پہ ہے اور ٹاپ uh, پہ کوآڈینیٹس ڈسپلے ہو رہے ہیں یہاں سے جب میں ماؤس کو موو کر کے دوسری پوزیشن پہ لے کے جاتا ہوں تو میرے پاس دیکھیں کہ لیبل چینج ہو کے آ جاتا ہے ماؤس موو اور نئی پوزیشن کے کوآڈینیٹس آ جاتے ہیں سملرلی uh, اگر میں ماؤس کو ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ ڈریک کروں تو دیکھیں کہ پہلے اس وقت میرے پاس ماؤس کے کوآڈینیٹس نظر آ رہے ہیں ٹاپ پہ اب جب میں ماؤس کو ڈریک کر کے ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ لے کے جاتا ہوں یعنی کہ کلک کر کے بٹن پریس کر کے ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پر لے کے جاتا ہوں تو میرے پینل پہ لکھا ہوا رہا ہے ماؤس ٹریکٹ اور نئے کوآڈینیٹس نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل تھی جس میں ہم نے ایکشن ماؤس ایونٹس کو ماؤس کی موشن کو کیپچر کیا ہے اس سے پہلے ہم ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کر کے آپ کو دکھا چکے ہیں just to clarify more concepts and کیونکہ یہ آپ کے لیے تھوڑا نیا ٹاپک ہوگا جی یو آئی کو کریٹ کرنا جی یو آئی کے ایونٹس کو ہینڈل کرنا ہم اس کو تھوڑا سلو پیس لے کے چل رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایگزامپلس کے تھرو اس کو سمجھ بھی سکیں تو ہم ایک اور آپ کو ایگزامپل دکھاتے ہیں جس میں ہم ونڈو کی ایونٹس کو ہینڈل کرتے ہیں ونڈو کے ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے اسٹیپس وہی ہوں گے کہ window generating code window generation والا ونڈو ایونٹ جنریشن کمپوننٹ ہمیں بنانا پڑے گا اس کے لیے ایک ہینڈل کمپوننٹ بنانا پڑے گا اور پھر آپس میں رجسٹریشن کرانی پڑے گی تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ونڈو جو ہم ہینڈل کر رہے ہیں ونڈو کے ایونٹس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے یہ ایک اور ایگزامپل آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کی ڈسکشن بھی چلے گی we want to handle window exit event handling window events basically اس پہ بات ہو رہی ہے and we want to handle window exit event only window کے ایونٹس کو ہینڈل ونڈو ڈفرینٹ ٹائپ کے ایونٹس جنریٹ کرتی ہے جیسے ونڈو کو آپ مینیمائز کرتے ہیں ونڈو کو آپ دوبارہ اوپن کرتے ہیں ونڈو کا سائز چینج کرتے ہیں ونڈو کو کلوز کرتے ہیں تو یہ سارے ڈفرینٹ ٹائپ کے ایونٹس ہینڈل ہوتے ہیں ابھی تک ہم نے ونڈو کے ایونٹ ہینڈل نہیں کیا تھا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اپنی جی یو آئی کی ونڈو پہ کو کلوز کرتے ہیں وہ جو ٹاپ پہ کراس والا بٹن ہوتا ہے اس کو پریس کرتے ہیں تو ہماری ونڈو بھی بند ہو جاتی ہے اور کمانڈ پرومٹ پہ ڈاس پرومٹ پہ ہمارا جو پرومٹ ہے وہ بھی ریٹرن ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمارے پروگرام سے ہم ایگزٹ کر جاتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک لائن لکھی تھی کہ frame dot set default close operation اس کے اندر ہم نے لکھا تھا J frame dot exit on close تو وہ ایک لائن جو تھی وہ ایگزٹ کر رہی تھی سسٹم سے کہ جب بھی ونڈو کو بند کریں تو ڈیفالٹ آپریشن یہ ہے کلوز کا کہ آپ اس کو ایگزٹ کر دیں سسٹم سے باہر آ جائیں سپوز کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب یوزر بند کرے تو بند ہونے سے پہلے ایک میسج نظر آئے کہ گڈ بائے یا hope you have enjoyed using this software اس طرح کا کوئی میسج دینا چاہیں یا کچھ اور آپ کام کرنا چاہیں تو اس ہم کلوز کی کلوزنگ کے ایونٹ کو ہینڈل کرنا بیسیکلی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ونڈو ایونٹ کو ہینڈل کرنا پڑے گا اب ونڈو ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس وہی روٹین اسٹیپس ہوں گے ذرا ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں so how we can handle window events to handle window events we need to implement window listener interface یہ بالکل وہی بات ہے جیسے ہم نے ایکشن ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے ایکشن لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا تھا ماؤس موشن ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے mouse motion listener interface implement کیا تھا تو ونڈو ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم ونڈو لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کریں گے اب انٹرفیس جو ونڈو لسنر کا انٹرفیس ہے اٹ کنٹین ڈفرینٹ میتھڈس اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہم انٹرفیس امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں سارے میتھڈس کی ڈیفینیشن دینی پڑتی ہے but what if if you only require one method that is window closing تو ابھی میں نے جو آپ سے سینیریو ڈسکس کیا کہ ہم ایگزٹ کرتے ہوئے یوزر کو ایک میسج ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان میتھڈ سے کوئی ہمارا یہاں پہ تعلق نہیں ہے جو منیمائز کرتے ہوئے ریسائز کرتے ہوئے یوز ہوتے ہیں ہم ایک ہی میتھڈ کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وچ از ونڈو کلوزنگ لیکن کیونکہ ہم انٹرفیس امپلیمنٹ کر رہے ہیں so we have to provide definition of all the methods to make this class a concrete class اور ہینڈلر کلاس اور کانکریٹ کلاس تاکہ اس کو آبجیکٹ بنا سکیں ان اس کو ہینڈل کرنے سے پہلے اس کی ایگزامپل دیکھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ونڈو لسنر کا انٹرفیس دیکھیں تو پبلک انٹرفیس ونڈو لسنر آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہا ہے اور اس کے ڈفرینٹ میتھڈس بھی آپ کے سامنے ہیں the first one is public void window activated آپ دیکھیے گا کہ ماؤس کے جو میتھڈس اس میں جو ایونٹ پاس ہو رہا تھا that was mouse event windows کے جو میتھڈ ہیں اس میں جو ایونٹ پاس ہو رہا ہے اٹ از ونڈو ایونٹ اسی طرح جو ایکشن لسنر والے میتھڈ تھے ان میں جو ایونٹ پاس ہو رہا تھا وہ ایکشن ایونٹ تھا تو چیزیں بہت سیمیٹریکل ہیں اگر آپ کو ایک ایگزامپل سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کے لیے ڈفرنٹ ٹائپ کے ایونٹس ہینڈل کرنا کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی دیکھیں کہ ایونٹ کیا ہے اس کے کورسپونڈنگ انٹرفیس دیکھیں so the first method is public void window activated second method is public void window closed جب ونڈو آپ کی بند ہو جائے گی پبلک ورڈ ونڈو کلوزنگ جب سسٹم یہ کلوزنگ کا آپریشن پرفارم کر رہا ہوگا اور پھر public void window deactivated public void window deiconified window iconified and public void window open یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈس ہیں جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں اب آپ نے اگر ونڈو ایونٹس کو ہینڈل کرنا ہے تو ذرا اسٹیپ بتا دیجیے کیا ہوں گے step one generate a component جو کہ ونڈو ایونٹس جنریٹ کرتا ہو کون کون سی چیزیں ونڈو کے طور پہ بہیو کرتی ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ کنٹینرز ہیں جیسے جے فریم ہے دیٹ لائک اے ونڈو وہ اس کی ٹاپ پہ تین بٹنس بھی تھے مائنس والا جو کہ منیمائز کر دیتا ہے میکسیمائز کرنے والا اور آپ کے پاس اس کو کلوز کرنے والا ایگزٹ کرنے والا بٹن بھی تھا J frame X like a window ہمارے پاس اگر ہم جے فریم بناتے ہیں اپنے پروگرام میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایسا کمپوننٹ تو پہلے سے ہی موجود ہے جو کہ ونڈو کے ایونٹس کو جنریٹ کرتا ہے اب کمپوننٹ آ گیا ایونٹ جنریٹر ہے تو اس کو ہینڈل کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے ورنہ تو ایونٹ جنریشن کا کوئی فائدہ نہیں اخبار بیچنے والا ہے اگر لینے والا کوئی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایونٹ جنریٹر کے لیے ایک ساتھ ہونا چاہیے ایونٹ ہینڈل اب جس کلاس نے بھی ایونٹ ہینڈلنگ کا کام کرنا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ایونٹ کا کورسپونڈنگ انٹرفیس امپلیمنٹ کریں لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کریں ونڈو ایونٹ کے لیے جو کورسپونڈنگ لسنر انٹرفیس ہوگا وہ ہوگا ونڈو لسنر ونڈو لسنر کے اندر ہمارے پاس سات ڈفرینٹ میتھڈس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ہماری ہینڈل کلاس ہوگی اس کو ان سات کے ساتھ میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرنی پڑے گی اس کے بغیر آ, اس کا آبجیکٹ نہیں کریٹ کیا جا سکے گا وہ ایبسٹریکٹ کلاس بن جائے گی step one window event generator بنایا step two window event handler بنایا اسٹیپ تھری لنکیج کمبائن کر دیں دونوں کو رجسٹر کر دیں ہینڈلر کو جنریٹر کے ساتھ اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ایگزامپل ہم وہی لے کے آگے چل رہے ہیں جو کہ پچھلی والی ایگزامپل تھی جس میں ہم نے ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کیا تھا اسی ایگزامپل میں اسی کوڈ کے اندر اپنے ونڈو ایونٹس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے آئیں گے کیسے کام کرنا پڑے گا so public class events example implements mouse motion listener اور ونڈو لیسنر ڈیلیبریٹلی کوڈ تھوڑا یہاں پہ ہم نے زیادہ کیا تاکہ آپ کو صرف یہ دکھا سکیں کہ ایک کلاس ملٹیپل انٹرفیسز امپلیمنٹ کر سکتی ہے سو ہماری کلاس یہاں پہ جو ایونٹ ایگزامپل کلاس ہے it is implementing two interfaces one is the mouse motion listener interface which we have use in our previous example and the second one is window listener interface which we are using right now the reason for implementing two differentiating to different of event one is mouse motion event and the other is window event بہتر first one is being mouse motion second one is the window after we have written this top line جس میں ہم نے بتا دیا کہ یہ کلاس کون کون سے انٹرفیس امپلیمنٹ کرے گی the next step is the routine one کہ ہم اپنے وہ کمپوننٹس ڈکلیئر کرتے ہیں جو کہ ایونٹ جنریٹ کرنے کے کام آئیں گے ایونٹ جنریشن ایونٹ جنریشن والے کمپوننٹس تو جے فریم اور جے لیبل یہ ہمارے دو اس طرح کے کمپوننٹس ہیں جن کے اوپر ہم اپنے ایونٹس جنریٹ کریں گے یہ فریم اور لیبل پچھلے والی اگزامپل سے ہی چلا آ رہا ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے کیونکہ اسی فریم کے ہم ونڈو ایونٹ بھی ہینڈل کر لیتے ہیں ماؤس کے ایونٹس ایز اٹ از وہیں پہ وہیں پڑے ہوئے ہیں تو دو ہمارے بیسک کمپوننٹس ہوں گے one is the J frame and other one is the J label یہ ایک لیبل ہوگا اور ایک فریم ہوگا اور اس کے بعد ہمارا وہی int G O I method ہوگا int G O I method جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ we use to call this method from our constructor and this method is use to set our layout to make our frame اور G O I visible to our user and also we create all our components all our graphical user interface components inside this method so int G U I method is use to generate the G O I ہم اپنا فریم وغیرہ یہاں پہ گیٹ کرتے ہیں ٹاپ پہ کانٹینٹ پین گیٹ کرتے ہیں لے آؤٹ سیٹ کرتے ہیں اس میں کمپوننٹس ڈال دیتے ہیں you are familiar with these steps so we have avoided writing it over here یہ سارے اسٹیپس کرنے کے بعد اب یہاں پہ جو کام کی چیز ہے وہ آپ کی ہے کہ پچھلے ایگزامپل uh, میں ہم نے فریم میں ایک لسنر ایڈ کیا تھا that was mouse motion listener تو F dot add mouse motion listener جو ہے یہ وہ پچھلی اگزامپل سے چلا آ رہا ہے جہاں پہ ہم نے اس فریم کے اوپر ماؤس کے ایونٹس کو ہینڈل کیا تھا اب اسی فریم کے اگر ہم ایگزٹ ایونٹ کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو ایگزٹ ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے یعنی کہ ونڈو ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے we have to put an another listener which is window listener اور that is why we have written over F dot add window listener اور اسی کلاس کے اندر ہم ونڈو ہینڈلنگ uh, کا بھی ونڈو ایونٹ ہینڈلنگ کا کوڈ لکھیں گے اس لیے دس پاس ہو رہا ہے ہم آپ کو کسی اسٹیج پہ یہ بھی کر کے دکھائیں گے کہ کیسے دو ڈفرنٹ آبجیکٹس یہاں پہ کوئی ڈفرنٹ آبجیکٹ یہاں پہ پاس کیا جا سکتا ہے so F dot add window listener is saying that اس فریم کا جو لسنر ہے جو ونڈو لسنر ہے اس فریم کے جو ونڈو ایونٹس کو ہینڈل کر رہا ہے وہ یہی کلاس ہے کیونکہ ہم نے دس آبجیکٹ پاس کر دیا ہے انٹ جی او آئی کا میتھڈ جو ہے اس نے ہماری جی او آئی بنا دی and it has also registered our event handlers with event generators handlers ہم نے ابھی نیچے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا وہی ہینڈلر ہے جو کہ ہماری پچھلی اگزامپل میں چلا آ رہا تھا ماؤس کی ایونٹس کو ہینڈل کرنے والے میتھڈ ہیں ایک ماؤس ڈریگ کا میتھڈ ہے پبلک ورڈ ماؤس ڈریگ اور ایک ماؤس موو کا میتھڈ ہے کیونکہ ذرا اسپیس اسکرین پہ ہمارے پاس لمیٹڈ ہے اس لیے ہم نے ان میتھڈس کا کوڈ یہاں پہ ریپروڈیوس نہیں کیا لیکن آپ کے ہینڈ آؤٹ میں یہ کوڈ کمپلیٹ uh, ہے تو آپ اس کو وہاں سے فالو کر سکتے ہیں تو یہ دونوں میتھڈز ہمارے پاس uh, اس لیے آ رہے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن اس لیے آ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ماؤس موشن لسنر کا انٹرفیس بھی ٹاپ پہ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امپلیمنٹ کریں گے اب کیونکہ ونڈو کے ایونٹس uh, کو ہینڈل کرنا تھا تو ہمیں ونڈو لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑا ٹاپ پہ انٹرفیس امپلیمنٹ کیا تو اس کے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن تو دینی ہی ہوگی کیونکہ implementing and interface is like signing a contract and we'll have to provide for all our آرزینٹ ان یہاں پہ اب جب آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ونڈو لسنر انٹرفیس کے اندر جتنے میتھڈس تھے ون بائی ون ان کی امپلیمنٹیشن uh, پرووائڈ کی ہے پہلا میتھڈ جو ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں that is public void window activated window event اس کو پاس ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کیونکہ ہم اس میتھڈ کو یوز نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمیں انٹرفیس امپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے اس میتھڈ کی یہاں پہ امپلیمنٹیشن دینی پڑ رہی ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کی ایمٹی باڈی دے دی ہے کیونکہ میتھڈ کے اندر کچھ بھی نہیں ہم نے کرنا پبلک وائڈ ونڈو کلوزڈ کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہے کہ یہ میتھڈ ہمیں لکھنا یہاں پڑ رہا ہے کیونکہ ہم نے انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا ہے ہم نے کہا ہوا ہے کہ اس انٹرفیس کے سارے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن یہ کلاس پرووائڈ کرے گی اور اس میتھڈ میں ہم نے کچھ نہیں کرنا تو وہی ایمٹی باڈی اب جو تیسرا میتھڈ ہے یہ ہمارے کام کا ہے that is public void window closing ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جب ونڈو پروگرام سے ایگزٹ کر رہے ہوں تو ہم یوزر کو ایک میسج ڈسپلے کرانا چاہیں گے تو یہ وہ میتھڈ ہے جو کہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے جو جب کہ آپ ونڈو سے ایگزٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے سسٹم سے ایگزٹ کر رہے ہوتے ہیں سو so اس کے اندر ہم نے دکھا دیا ہے J option pane dot show message dialog goodbye تو ہم نے یہ میسج یوزر کو ڈسپلے کر دیا اور اس کے بعد سسٹم سے ایگزٹ کر گئے ہیں so public void window closing کا میتھڈ یہاں پہ ہمیں کیونکہ چاہیے تھا ہم نے اس میں کوڈ لکھنا تھا وہ ہم نے کر دیا اور اس کے بعد باقی جو چار میتھڈ رہتے ہیں جیسے ڈی ایکٹیویٹیڈ ہے ڈی آئیکونیفائڈ ہے ونڈو آئیکونیفائڈ ہے ونڈو اوپنڈ ہے اگین ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے انٹرفیس امپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے ان کی یہاں پہ باڈیز ہمیں دینی پڑ رہی ہیں تو یہ ابھی جو آپ نے اگزامپل دیکھی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ونڈو کے ایونٹ کو ہم نے ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے ونڈو کے ایونٹ کس ایونٹ کو ہم ہینڈل کرنا چاہتے تھے ہم چاہتے تھے کہ جب یوزر اپنا کام ختم کرنے کے بعد ہماری اپلیکیشن سے ایگزٹ کرے بڑا نارمل سا یہ کیس ہے تو ہم اسے ایک گڈ بائی کا میسج یا کوئی اس طرح کا میسج ڈسپلے کرا دیں اس میسج کو ڈسپلے کرانے کے لیے ہم ایگزٹ کا ایونٹ ہینڈل کرنا چاہتے تھے اور ایگزٹ کے ایونٹ ہینڈل کرنے کے لیے کیونکہ یہ ونڈو ایونٹ ہے تو ونڈو ایونٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے corresponding window listener interface implement کرنا پڑا ونڈو لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کیا تو پتا چلا اس میں سیون ڈفرنٹ میتھڈز ہیں and since we are implementing an interface it is our responsibility to provide the implementation for each and every method that is present inside that interface نا we just want to use a single method out of the seven method what should we do we'll have to provide the implementation of that single method because we want to use that but for the six remaining methods we also need to provide the implementation اب کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایسا کام نہیں تھا جو کہ ہم اس میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایم ٹی باڈیز کے ساتھ وہ میتھڈ لکھے ہیں لکھے ضرور ہیں لیکن ان کی باڈیز ٹی دے دی ہیں اور شروع میں ہم نے جا کے ان کی اپنے فریم کی اس کلاس کے ساتھ رجسٹریشن کرا دی تھی یہاں پہ میں ایک اور آپ کو بات بتانا چاہوں کہ جو کہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ذرا ایکسپیریمنٹیشن کیجیے گا کہ یہ ہم نے سارے کے سارے جو ایونٹس ہیں یہ اسی کلاس میں ہینڈل کر چھوڑے ہیں جس کلاس میں ہم نے اپنے کمپوننٹس بنائے تھے اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کو ڈفرینٹ کلاس میں بنائیں جیسے کہ ایک کلاس اے ہو جس میں آپ کا فریم ہو بٹن ہو ٹیکس فیلڈ ہوں اور سارے کمپوننٹس ہوں جی او آئی بلڈ ہو رہی ہے اور اس سملرلی ایک کلاس بی ہو اور کلاس بی کے اندر یہ سارے لسنر انٹرفیسز امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر اس کے اندر میتھڈس کو آپ امپلیمنٹ کریں تو دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو کیا سچویشن آتی ہے کیا پرابلم آتی ہے جو آپ کو وہاں پہ ہینڈل کرنی پڑے گی ہینڈ تھوڑا سا میں اس پرابلم کا آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ کو اگر اپنی جی یو آئی کے کسی کمپوننٹ کو ایکسیس کرنا ہے جیسے آپ نے ٹیکسٹ فیلڈ کو ایکسیس کرنا ہے یا آپ نے فریم کو ایف کو ایکسیس کرنا ہے یا آپ نے لیبل کو ایکسیس کرنا ہے تو وہ دوسری کلاس میں ہے آپ ہیں دوسری کلاس میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کلاس کا کوئی ریفرنس یہاں پہ ہوگا تو ہم اس کلاس کے ویریبلس کو ایکسیس کر سکیں گے تھرو اے میتھڈ یا اگر وہ پبلک ویریبلس ہیں تو ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکیں گے تو ایک ایکسپیریمنٹ آپ یہ کیجیے گا کہ دو کلاسز بنا کے ان میں ایونٹس کو ہینڈل کر کے دیکھیے گا ہینڈ آؤٹ میں اور اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس ایگزامپل کو اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو آپ کو ایکسپلین بھی کریں گے لیکن یہ آپ ایز اے پریکٹس کر کے دیکھیں گے کہ کیا پرابلم ہے اور ہمارے کیا پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے دوسرا یہاں پہ آپ نے ایک بہت کلیئر کٹ پرابلم دیکھی ہوگی کہ ونڈو ایونٹ جو تھا وہ ہمارے پاس اس میں ہمیں ایک میتھڈ استعمال کرنا تھا اور ہمارے پاس سیون ڈفرینٹ میتھڈس وہاں انٹرفیس کے اندر تھے تو ہمیں سیون ڈفرینٹ میتھڈس کی امپلیمنٹیشن دینی پڑی جن میں سے سکس کی ٹی باڈیز تھیں کوئی ہمارے پاس وہاں پہ یوزفل کام نہیں تھا اور پروڈکٹیو کام نہیں تھا اور ایک میتھڈ جس جو ہمارے کام کا تھا اس کی ہم نے امپلیمنٹیشن پرووائڈ کی تو اس پرابلم کا بھی کوئی سولوشن ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایک میتھڈ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسی میتھڈ کو استعمال کر لیں باقی میتھڈس کو ہمیں نہ لکھنا پڑے اس کا بھی کوئی سولوشن ہونا چاہیے یہ سارے سولوشن جو ہیں اور ایک دو اور چیزوں کے ساتھ ہم آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے کہ آپ ان پرابلمس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں جو لوگ ذرا آگے پڑھنے کے تھوڑے شوق رکھتے ہیں اور لیکچر کو پہلے سے پریپیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے ایڈوائز ہے کہ وہ ذرا adapter classes inner classes anonymous classes کے بارے میں دیکھیں کہ اس میں کیسے ان پرابلمس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سالو کیا گیا ہے ونڈو یہ جو ایونٹ ہارڈنگ گئے اس میں ایک تو ڈیٹیلس جو ہمارا آپ کو بتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایونٹس کو ہینڈل کیسے کریں انٹرفیسز کے تھرو لسنرس کے تھرو دوسرا ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ فیملیئر کرتے جائیں کہ جو آپ نے پڑھی تو ہوئی ہیں کہ ان کی ایک پریکٹیکل اپلیکیشن بھی دکھاتے ہیں جیسے انر کلاسز آپ نے اوپ میں پڑھی ہوں گی آپ نے انانیمس کلاسز میں بھی پڑھی ہوں وہاں پہ تو ان کلاسز کا کیا یوز ہے ان کلاسز کو پریکٹیکلی کیسے کون سی سچویشن ایسی ارائز ہو جاتی ہیں کون سی ایسی پرابلمس ہوتی ہیں جن میں ہمیں ان کلاسز کو کا استعمال کرنا پڑتا ہے وہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں کہ کہاں پہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے ان ایونٹس کے علاوہ جو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ ایک دو ایونٹس آپ ہینڈل کر کے دیکھیں دیٹ از اے کی ایونٹ تو آپ کی ایونٹس کو ہینڈل کر کے دیکھیں کی ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو کی لسنر انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اس کے اندر جو پرزینٹ ہے میتھڈس ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا وہ میتھڈس کون کون سے ہیں اس کے لیے آپ کو ڈاکیومنٹیشن کنسلٹ کرنی چاہیے ڈاکیومنٹیشن کنسلٹ کرنے کی عادت ڈال لیں کیونکہ اس کے بغیر کبھی بھی کوئی پروگرامنگ آپ سیکھ نہیں سکیں گے ہمارا یہ والا کوڈ بھی جو ہے آپ اپنا ہینڈ آؤٹ سے کاپی مت کیا کریں اس کو ٹائپ کیا کریں اور اس کے بعد کمپائل کیا کریں کیونکہ کاپی کا جب تک آپ ٹائپ نہیں کرتے آپ کو کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے کوڈ کو ٹائپ کر کے کمپائل کر کے چلایا کریں کی ایونٹس کو ہینڈل کرنے والی ایکسرسائز ضرور کیجیے گا کیونکہ کی ایونٹس ہم آگے جا کے کچھ انٹرسٹنگ ایگزامپلس میں یوز بھی کریں گے جیسے کہ اگر ہم نے ٹائم ملا ہم نے تھوڑا سا گرافکس دیکھے تو گرافکس کے اندر اگر آپ نے کسی چیز کو اینیمیٹ کرنا ہے موو کرنا ہے اپنی کی کے ساتھ تو اس کے لیے آپ کو کی ایونٹ کی ضرورت پڑے گی کی ایونٹ کو ہینڈل کرنا پڑے گا تو I guess it's a good time for you to practice it right now جب آپ باقی سارے ایونٹس ہینڈل کر رہے ہیں باقی سارے ایونٹس کو دیکھ رہے ہیں تو کی ایونٹ بھی دیکھتے چلیں تو یہ ایز این ایکسرسائز آپ نے خود کرنا ہے آپ کی کوئی اگر اس کے بارے میں کوئریز ہیں تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن پروسیجر وہی ہے کی جنریٹنگ ایونٹ جنریٹنگ آپ کے پاس کمپوننٹ ہے وہ ہونا چاہیے ایونٹ ہینڈلنگ کمپوننٹ ہونا چاہیے اور رجسٹریشن آپس میں ہونی چاہیے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ابھی تک جو ہم نے کام کیا جس میں آپ بھی دیکھے کہہ رہے ہوں گے کہ جی یہ ایک میتھڈ امپلیمنٹ کرنا تھا ونڈو لسنر کے لیے اور ہمیں سات ڈفرینٹ چھ ڈفرینٹ میتھڈس کی علیحدہ سے باڈیز بھی ایم ٹی باڈیز بھی پرووائڈ کرنی پڑی جن کا ہم کوئی یوز نہیں کر رہے تو کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو ان کی اس کے بغیر کام چلا لیں صرف وہ میتھڈ یوز کریں جس کی ہمیں ضرورت ہے نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ڈاکٹر کلاسز اور باقی انر کلاسز وغیرہ کے تھرو ہم یہ ایونٹ ہینڈلنگ کو فردر آگے لے کے چلتے ہیں یہ سارے کام کیسے کیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ شاء آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی